فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین پھر وہ اٹھ بھی نہ سکے اور نہ آپ اپنی مدد کر سکے